یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت بڑھا جان بے بو کبھی صبر رحمت ادا خاک بت کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت ہوئی پہلوے آمنا سے خویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا ہوئے محو عالم سے آثار ظلمت کے تالے ہوا ماہ برجے سعادت نہ چٹکی مگر چاندنی ایک مدت کہ تھا میں ماہتا بے رسالت یہ سال لطف خدا سے کیا چاند نے کھیت غار ہرا سے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوتے ہادی عرب کی جس نے ساری ہلا دی نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج دشت و جبل نام حق سے کہ اٹھے دشت و جبل نام حق سے بلغل ہی کشفت جو بھی ہی سلو ری سلو ر سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا زمانے کے بگڑے ہو کو بنایا بہت دن کے سوتے ہو کو جگایا کھلے تھے نہ جو راز اب تک جہاں پر وہ دکھلا دیے ایک پردہ اٹھا کر کسی کو ازل کا تھا یاد پیما بھلائے تھے بندوں نے مالک کے فرما زمانہ میں تھا دور صحبائے بتلاں میں حق سے محرم نہ تھی بز میں دوراں اچھوتا تھا توحید کا جام اب تک ہمیں معرفت کا تھمو خام اب تک نہ واقف تھے قضا اور جزا سے ناگاہ تھے مبدا و منتہا سے لگائی تھی ایک ایک ماں سوا سے پڑے تھے بہت دور بند خدا سے پڑے تھے بہت دور بند بندے خدا سے یہ سنتے ہی تھرا گیا گل سارا یہ رائی للکار کر جب پکارا یہ رائی للکار کر جب پکارا کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق زباں اور دل کی شہادت کے لائق اسی کے ہے کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اسی پر ہمیشہ بھروسہ کرو تم اسی کے صدا عشق کا دم بھرو تم اسی کے غضب سے ڈرو گر ڈرو تم اسی کی طلب میں مرو گر مرو تم مبرہ شرکت سے اس کی خدائی نہیں اس کے آگے کسی کی بڑائی تمہاروں کی مان دھوکا نہ کھانا کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا میری حد سے رتبہ نہ میرا بڑھانا بڑھا کر بہت تم مجھ کو گھٹانا بڑھا کر بہت تم مجھ کو گھٹانا سب انسان ہے وہاں جس طرح صرف گندا اسی طرح ہوں میں بھی اس کا بندہ اسی طرح ہوں میں بھی اس کا بندہ بلغ اللہ بے کمالے کشف کشفت جو جمالے ہی

اسی طرح دل ان کا ایک ایک سے توڑا ہر ایک ایک کج سے منہ ان کا موڑا کہیں ماں سوا کا علاقہ نہ چھوڑا خدا بند سے رشتہ بندوں کا جوڑا کبھی کے جو پھرتے تھے مالک سے بھاگے دیے سر جھکا ان کے مالک کے آگے پتا اصل مقصود کا پا گیا جب نشان گنج دولت کہا تھا گیا جب محبت سے دل ان کا گرما گیا جب سما ان پہ توحید کا چھا گیا جب سکھائے معیشت کے آداب ان کو پڑھائے تمدن کے سب باب ان کو جتائی انہیں وقت کی قدر و قیمت دلائی انہیں کام کی و سورغبت کہا چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت ہو فرزند و زن اس میں یا مال و دولت ہو فرزند و زن اس میں یا مال و دولت نہ چھوڑے گا پر ساتھ ہرگز تمہارا بھلائی میں جو وقت تم نے گزارا بھلائی میں جو وقت تم گزارا ہے صحت علالت سے پہلے فراغت مشاغل کی کثرت سے پہلے جوانی بڑھاپے پے کی زحمت سے پہلے اقامت مسافر کی رحلت سے پہلے فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت جو کرنا ہے کر کہ تھوڑی ہے مہلت سکھائی انہیں نو انسان پہ شفقت کہا ہے یہ اسلامیوں کی علامت کہ ہم سایہ سے رکھتے ہیں وہ محبت شب و روز پہنچاتے ہیں ان کو راحت وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر کسی کے گرافت گزر جائے سر پر پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر پڑے غم نہ اس بے اثر پر کرو مہربانی تم اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا بری پر خدا مہرباں ہوگا عرش پری پر بلغ بے بلکہ کشف صبح سے ان کو یہ کہہ کر کہ زندہ رہا اور مرا جو اسی پر ہوا وہ ہماری جماعت سے باہر وہ ساتھی ہمارا نہ ہم اس کے یاور نہیں حق سے کچھ اس محبت کو بہرا کہ جو تم کو اندھا کرے اور بہرا بچایا برائی سے ان کو یہ کہہ کر کہ تات ستر کے معاصی ہے بہتر تورا کا ہے ذات میں جن کی جوہر نہ ہوں گے کبھی عابد ان کے برابر کرو ذکر اہل ورا کا جہاں تم نہ لو عابدوں کا کبھی نام وہاں تم غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی کہ بازو سے اپنے کرو تم کمائی خبر کہ لو اس سے اپنی پرائی نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی نہ کرنی پڑے تم کو در در گدائی طلب سے ہے دنیا کی گریاں یہ نیت تو چمکو گے واما ہے کامل کی صورت تو چمکو گے واما ہے کامل کی صورت امیروں کو تنبیہ کی اس طرح پر کہ ہیں تم جو اغنیا اور تونگر اگر اپنے طبقے میں ہوں سب سے بہتر بنی نو کے ہوں مددگار یاور نہ کرتے ہوں بے مشورت کام ہرگز گز اٹھاتے نہ ہوں بے دھڑک گام ہرگز دیے پھر دل ان کے مکرو ریا سے بھرا ان کے سینے کو صدق و صفا سے بچایا انہیں کذب سے افطرا سے کیا خلق سے اور خدا سے رہا قول حق میں نہ کچھ باق ان کو بس ایک شوب میں کر دیا پاک ان کو ہوئی ایسی عادت پہ تعلیم غالب کے باطل کے شیدا ہوئے حق کے طالب مناقب سے بدلے گئے سب مصالب ہوئے روح سے بہرور ان کے طالب ہوئے روح سے بہرور ان کے طالب جسے راج رد کر چکے تھے وہ پتھر ہوا جا کے آخر کو قائم سر پر ہوا جا کے آخر کو قائم سر پر بے جو بے شفتے ہی